حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں پھر جو لوگ ان کے بعد آئیں گے اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے راوی حدیث نے کہا مجھے یاد نہیں کہ آپ نے یہ لفظ دو دفعہ فرمایا یا تین دفعہ پھر آپ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جو خیانت کریں گے حتیٰ کہ ان کے پاس امانت نہیں رکھی جائے گی گواہیاں دیں گے جبکہ گواہی طلب نہیں کی جائے گی وہ نظر مانیں گے مگر پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا امام ابو عبد الرحمان نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نصر بن عمران کی کنیت ابو جمرہ ہے ابو حمزہ نہیں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چالیس